مسلمانوں جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے